شعبہ نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا لائق نہیں کہ میں حضرت یونس بن متی سے افضل ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو سولہ